حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کا مطالبہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا بلا شبہ وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے اور یقیناً رضاعت کے بنا پر وہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نصب کے بنا پر حرام ہوتے ہیں سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار تین سو آٹھ